اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر دو سو چودہ سے دیکھتے ہیں ٹو ہنڈریڈ اینڈ فورٹین ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ ام حسب تم کیا تم نے یہ گمان رکھا ہے تم یہ سوچتے ہو تمہارا یہ نقطۂ نظر ہے شان نزول تو دیکھیں گے ہی لیکن مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پکارا ام حسبتی کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم جنت میں چلی جاؤ گی حالانکہ ابھی تم پہ وہ آزمائشیں آئیں ہی نہیں جو کہ تم سے پہلے والوں پہ آئی تھیں تفسیر ابن عباس کے صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پہ آتا ہے عبدالرزاق معمر قطادہ ان سب کی روایت سے کہ یہ آیت کریمہ غزو اخصاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت پریشان کن حالات تھے قرآن پاک میں اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن کلیجے حلق کو پہنچ گئے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر اس انسان کے نام ایک پیغام ہے اپنے رب کا کہ جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے جنت کی قیمت انسان کی تمنائیں جنت کی قیمت انسان کا اپنا وجود ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانے کا تمنا کرنے والا نہیں ہر ایک جنت کا متمنی دکھتا ہے ہم سب بھی جنت پانے کی کوشش میں کئی کام کرتے ہیں لیکن آج یہاں اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں وہ راستہ بتاتے ہیں وہ ہائی وے وہ روڈ کہ جو جنت پہ جاتی ہے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں کا راستہ پوچھتے ہیں نا قیمت پوچھتے ہیں کتنی دیر لگے گی کتنے کا ٹکٹ ہوگا پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر میں پہنچیں گے ڈیوریشن پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا راستے میں کچھ سنیکس ملیں گے پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سیٹ کیسی ہوگی سوچیے ذرا اپنی کوئی ایک فلائٹ جو اپنے بک کروانی ہوتی ہے سفر دور کا ہو اہم ہو تو وقت سے پہلے بکنگ ہوتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ کم پیسوں میں زیادہ اچھا ٹکٹ مل جائے پھر جانے سے پہلے تیاری ہوتی ہے پھر سفر کے دوران انسان ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے جو اس کو دیے جاتے ہیں وہ بائی روڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بائی ایئر بھی ہو سکتا ہے اور وہ بائی اوشن بھی ہو سکتا ہے مختلف انسانوں کے ساتھ مختلف معاملے آتے ہیں لیکن بالآخر ان تمام مراحل سے گزرتا ہوا انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے اسی طرح یاد رکھیے کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی منزل متعین کر کے آتا ہے اور وہ منزل کون سی ہے ہمارا آبائی گھر ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم اور ہوا کی چھوڑی ہوئی جنت وہاں سے نکالے گئے تھے نا براہ راست آدم علیہ السلام کو زمین پہ پیدا کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے چلو رہو پھر جب کچھ اچھے کام کرو گے تو انعام میں تمہیں ایک جنت مل جائے گی بات بن جاتی لیکن نہیں پہلے منزل دکھائی انسان کو وہ ڈیسٹینیشن دکھائی کہ دیکھو آنا تم نے یہاں ہے لیکن راستے میں کچھ مرحلے طے کرنے ہیں اس دنیا کے اور جب کل نہ بتو من ہا جمیا سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ فعم یاتی نقم منی ہدن فمن طبی یا ہدا یا حضنون تم سب یہاں سے چلے جاؤ پھر تمہارے پاس ہدایت آئے گی نبی آئیں گے کتابیں آئیں گی اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی پیروی کر لی پھر ان کو کوئی خوف اور غم نہ ہوگا وہ اس گھر میں بخوشی آئیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا ان کو ویلکم کیا جائے گا لیکن والذین کفرو و کذبو جن لوگوں نے چھٹلایا یا انکار کیا پھر وہ ادھر نہیں آ سکتے تو لہٰذا پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ ہم سب کو جنت میں جانا ہے یہ ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے اندر یہ ارج ہے کہ ہم نے اس گھر میں جانا ہے جب اچھا دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتی ہے فطرت پہ آتا ہے نا اسی لیے رب کے ساتھ کیے ہوئے ہے تو اس کو یاد ہوتے ہیں پھر دنیا میں آتا ہے تو کچھ رونقوں میں کھو جاتا ہے اسی دنیا کو جنت بنانے لگتا ہے اور اسی کی تمنائیں اس کے دل میں ابھرنے لگتی ہیں اور اس کا مال اس کی کوششیں اس کا وقت اس دنیا کو جنت بناتے بناتے گزر جاتا ہے لیکن یہ دنیا جنت بنتی نہیں کیونکہ یہ بن ہی نہیں سکتی جو ہے وہ ہے آپ پلاسٹک کا گلاس لیں گے وہ پلاسٹک کا ہی رہے گا شیشے کا نہیں بنے گا اسی طرح یہ دنیا دنیا ہے ہاں اگر اس جنت میں جانا ہے تو تمہیں کچھ کرنا پڑے گا وہی اس آیت میں بتایا گیا ام حسب تمن تدخل الجن کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے صرف دعائیں کرنے سے صرف تمنا رکھنے سے صرف یہ کہنے سے کہ ہاں جنت مل جائے جنت مل جائے تم نے اپنے خیالوں میں ایک جنت بنا رکھی ہے اور کہتے ہو میں اس میں داخل ہو جاؤں گا ہرگز نہیں والا تم مسَ الزین خلو من قبل کم ابھی تو تمہارے پاس وہ حالات آئے ہی نہیں ابھی تو وہ کنڈیشنز تمہارے سامنے آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں کے پاس آئی تھیں وہ پہلے کون تھے ہر دور کے وہ لوگ جو نبیوں کی پکار پہ لبیک کہنے والے اور اسلام کے راستے میں ماریں کھانے والے جنت کے راہی وہ ہوتے تھے کہ جنہوں نے مشکلوں اور آزمائشوں میں دین کو نہیں چھوڑا جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا جنہوں نے حالات کے ساتھ سمجھوتے کرنے میں اپنے دین کو ہی پلیوٹ نہیں کر دیا حالانکہ مست ہم الباساؤ ان کو سختیاں پہنچی تھیں ہلائے گئے سختیاں پہنچیں ودر راؤ اور مصیبتیں جسمانی مشقتیں وزلزلو اور ایسے حالات ہوئے کہ ان کے اندر زلزلے آ گئے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ان کی اور حالات کتنے سخت آئے کہ حتیٰ یقول رسول والذین آمنو کہ رسول جو ہمت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں ہمیشہ روشن پہلو دیکھتی ہیں جو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ رہنے والے وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتے لیکن وہ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے بھی پکار لگائی کہ اللہ مدد کب آئے گی کب تک اور ہم جو درد سہیں گے کب تک ہم یہ مشکلات پائیں گے پھر اتنی مشکلوں کے بعد پھر اتنی سختیوں اور مصیبتوں کے بعد ان کو کہہ دو کہ اللہ ان نصر اللہ قریب امید رکھو تسلی رکھو کہ اللہ کی مدد بڑی قریب ہے وہ دور نہیں ہے لیکن اس کے لیے تمہارا امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جنت دے گا لیکن پہلے دیکھ تو لے کہ تم اس کے ڈیزرو کرتے بھی ہو کہ نہیں تم دیکھو تو صحیح کہ تم مانگ کیا رہے ہو اور تم دیکھو تو صحیح کہ تم دے کیا رہے ہو تو جنت کا راستہ زندگی کے نقشے کو بدلنے کا راستہ ہے جنت کا راستہ اپنی شخصیت کو بدلنے کا راستہ ہے جنت کا راستہ مشکلات کو برداشت کرنے کا راستہ ہے جنت کا راستہ تنگی اور مصیبت میں صبر کرنے کا راستہ ہے جنت کا راستہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو اور خالص ہونے کا راستہ ہے تم سمجھتے تھے آزمائش اور امتحان کے بغیر جنت مل جائے گی تم نے تو ابھی اس کی قیمت ہی نہیں دی تم نے تو ابھی اس کی بولی لگائی ہے ابھی تم نے تو اس کے لیے وہ چیز قبول کی ہی نہیں جو اصل میں کرنی تھی صورت انکبوت آیت نمبر دو اور تین میں اسی سے ملتی ہوئی بات بہت ہی خوبصورت لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی احسب الناس سوئیں کو کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سوچیے کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں تو نہیں ان لوگوں میں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے این یقول آمنا کہ ہم ایمان لائے بس ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ان کو بچا لے گا لا یفتنون اور کیا وہ آزمائے نہ جائیں گے کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی حالانکہ ولقت الزین من قبل ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی اللَّهُ الَّذِينَ صدق اور اللہ تعالیٰ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور کون جھوٹے ہیں کون کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں کون اپنے دل سے رب کو رب مانتے ہیں اور کون سنی سنائی باتیں رب کو بتاتے ہیں اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں ہر انسان دوسرے کی آزمائش کرتا ہے جب کوئی اس سے دوستی کی بات کرے کوئی اس سے محبت کی بات کرے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں پرکھے گا دنیا میں گھر لینا ہو تو کتنے مرحلے کتنے ایگریمنٹس آپ نے کسی ملک کا ویزا لینا ہو تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی منی ہے کوئی میرے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ کسی ملک کا ویزا لینا ہو تو ان کو شو کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی منی ہے ہمارے اتنے ایسٹس ہیں ہم تمہارے ملک میں آ کے اتنے تھاؤزنڈس انویسٹ کریں گے پھر وہ آپ کو اپنے ملک میں صرف انٹر ہونے کی اجازت دیتے ہیں پھر وہاں جا کے آپ فائل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت بھی دے دو حالانکہ زمین اللہ کی دنیا کی لیکن کیسے معاملات چلتے ہیں کوئی آپ کو آنے نہیں دیتا اپنے ملک میں وہ لوگ جو ویزے کی مشکلات میں پڑتے ہیں ان کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی کوئی کہ اچھا پیچھے ہٹو تمہیں کیا تم نے کہاں سے لیا یہ ملک میرے اللہ کی زمین ہے میں آ جاؤں آنے دیتا ہے کوئی آپ کو آپ کو ایئرپورٹ سے جیل میں بھیج دیا جائے گا کیا آپ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو کیا رب کی جنت ایسی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں کیا رب کا گھر وہ ہے کہ جہاں جس کا دل چاہا جیسے مرضی چلا جائے بغیر پوچھے بغیر بتائے لیکن معذرت کے ساتھ ہم میں سے آج اکثر لوگ یہی سوچے بیٹھے ہیں دھونس کے ساتھ چلے جائیں گے دھاندلی کے ساتھ چلے جائیں گے چیٹنگ کر کے چلے جائیں گے زبردستی کر لیں گے منع کر کے جانا کدھر نہیں اللہ تعالیٰ عظمت ہے انسان کو اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ مثل الزین خلو من قبلکم اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی مثال پیش کرتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی چند مثالیں دیکھ لیں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ہر حال میں جنت کا سودا کر کے لیا ہٹے نہیں ٹوٹے نہیں پیچھے نہیں ہٹے اس کے بارے میں ایک روایت صحیح بخاری کی ہے خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے یعنی اتنے مشکل حالات ہیں اور اس وقت نفس سلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے انہوں نے آنکھیں کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اور بعض روایتوں میں آتا کہ انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ کوڑے کھا کھا کے نشان پڑ چکے تھے آپ نے ان کی بات سن کے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا اس کے لیے زمین میں گھڑا کھود کر اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے یعنی سر سے لے کے پاؤں تک دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا اور لوہے کی کنگیاں ان کے جسم پر پھیری جاتی جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک متاثر ہو جاتی لیکن یہ آزمائشیں اسے اس کے دین سے نہ پھیرتی اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائے گا یعنی دین اسلام غالب کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار یعنی مسافر ثنا سے خزر موت تک اکیلا سفر کرے گا لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو اللہ اکبر کوڑے کھا کے آئے ہوئے جسموں پہ نشان ڈلے ہوئے کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم جلد بازی کرتے ہو آج کے دور کو دیکھ لیں کتنا شور ہے کتنے شوشے ہیں کہ مسلمانوں پہ حالات بڑے تنگ ہیں بڑی مشکل ہے کیوں آج اپنا اسلام چھپائے چھپائے پھرتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں صرف اسی لیے نا کہ مسلمان ہونے پہ مشکل آئے گی ذرا لکھیے کیا مشکلیں آتی ہیں ٹین سیکنڈ دیتی ہوں میں آپ کو اپنے ذہن کے نقشے میں وہ ساری مشکلات جو آج کے دور میں معروف ہے یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے حقیقت سے بڑی ہوئی بات ہے لیکن سوچیے کیا آتی ہوں گی زیادہ سے زیادہ آج کیا ہوگا امیگریشن پہ روک لیا جائے گا گزریں گے تو کوئی آواز لگا دے گا کوئی ہنس دے گا کوئی گالی دے کے جائے گا میرا نہیں خیال اتنا بھی ہوتا ہو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے آج کے دور میں تو بڑی پروٹیکشن ہے ہم تو صرف لوگوں کی بدلتی ہوئی نگاہیں دیکھ کے اسلام بدلنے لگتے ہیں ہم تو اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں مجھے وہاں نہیں میں چلو تمہارے ہی ساتھ چلتی ہوں ہم غیروں کی نگاہوں سے نہیں ڈرتے ہم تو اپنوں کی نگاہیں برداشت نہیں کر سکتے ہم تو اسلام کو اسلام سمجھ کے قبول کرنے سے خوف زدہ ہیں کہ پھر زندگی بدل جائے گی پھر میرا اسٹائل آف لیونگ بدل جائے گا میری پرسنلٹی خراب ہو جائے گی میرا گیٹ اپ اچھا نہیں رہے گا میں فلاں گریٹ کا افسر یا میں فلاں عہدے پہ فائز میرے لیے یہ ٹھیک نہیں اور ہم جاتے جاتے جنت کی روڈ سے اتر کے سائڈ کی پگڈنڈیوں پہ پھرنے لگتے ہیں خطرے ہی خطرے ان کا حال کیا تھا کہ اپنی پشتوں پہ انہوں نے تاریخ رقم کروائی ان کا حال کیا تھا کہ وہ مشکلات میں بھاگتے نہیں تھے کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ جنگ سر پہ نہ ہو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ سختیاں نہ ہوں لیکن وہ ہٹتے نہیں تھے ایسے ہی ایک کردار سے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی صحیح بخاری کی روایت ہے انس بن نظر کے بارے میں رضی اللہ عنہ اور روایت نقل کرتے ہیں وہ بھی حضرت انس ہیں جو اللہ کے نبسِ وسلم کے ساتھ بچپن میں رہے اور جوان ہونے تک وہیں رہے کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نظر بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے اس لیے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں پہلی ہی لڑائی سے غائب رہا شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر بہت اچانک ہوئی تھی کوئی پلینڈ جنگ نہیں تھی پتہ نہیں تھا کل کیا ہوگا لیکن ہو گئی تو جو لوگ تو وہاں تھے ان کو تو موقع مل گیا لیکن جو لوگ وہاں شامل نہیں تھے ان کو بعد میں بڑی حسرت ہوئی کہ ہم اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو گئے انہی میں سے یہ ایک تھے کہنے لگے میں پہلی ہی لڑائی سے غائب رہا ہم سوچے ذرا اپنے آپ کو کوئی نیکی کا پہلا موقع یا پہلا دن یا پہلی چیز ضائع ہو جائے تو ہم افسوس نہیں کرتے کہ کرتے ہیں جو آپ نے مشرقین کے خلاف لڑی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرقین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں یہ انداز کون اختیار کرتا ہے اتنا کانفیڈنس کس کو ہوتا ہے کہ رب دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں جس کا اندر اور باہر شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے کھوٹ نہیں ہوتا اندر اللہ کی محبت میں جو چور ہوتا ہے وہی ایسے لفظ بولتا ہے اور پھر وہ عہد کا موقع آ گیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے قریب ہیں بھاگ نکلے چھوٹی سی غلطی نے فتح کو شکست میں بدل دیا ایسے وقت میں پھر انس بن نظر نے کہا اے اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں یعنی مسلمان بھاگ گئے تو میں اس پہ تیرے سے ایکسکیوز کرتا ہوں اور جو کچھ انہوں نے کیا میں اس سے بے زار ہوں پھر وہ آگے بڑھے مشرقین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کا سامنا ہوا آپ نے کہا ہے سعد بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر یعنی ان کے باپ کہ رب کی قسم میں جنت کی خوشبو عہد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں ساتھ نے کہا ہے اللہ کے رسول جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی اس کے بعد انس نے بیان کیا کہ انس بن نظر کو جب ہم نے پایا یعنی جنگ ختم ہوئی ڈیڈ باڈیز شہدا کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں انہی میں ایک لاش انس بن نظر کی تھی اور تلوار نیزے اور تیر کے تقریباً اسی یعنی ایٹی زخم ان کے جسم پر تھے وہ شہید ہو چکے تھے مشرقوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکیں یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے رب کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو سچا کر دکھایا ہم اپنے ایمانوں کا حساب لیں ہم بھی اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جس میں یہ لوگ گئے تھے لیکن اگر ہماری زندگی اس طرح کی نہیں ایسا معاملہ نہیں قربانیاں نہیں دیں گے مست ہم الباسا راؤ و زل و یقول رسول و لذینہ منو ماہو متا نصر اللہ یہ ان کے حالات تھے ہمارے حالات تو آج اس درجے کے نہیں وہ لوگ تو بھوک بھی برداشت کرتے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں اللہ کے نبسِ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور عمدہ لباس نہ پہنتا یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ لگتا اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب معلوم کرتا کہ شاید وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے حالانکہ مجھے اس کا مطلب معلوم ہوتا تھا مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے بعض اوقات تو صرف ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے صحیح بخاری کی روایت ہے مست ہم الباساؤ و درا ہم نے اس جنت کو پانے کے لیے اتنی بھوک سہی ہم نے اسے کتاب کو سیکھنے کی اس علم کو پانے کی اتنی قربانی دی یاد رکھیے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ وہ سمجھ نہیں آتا جو خالی پیٹ پہ سمجھ آتا ہے نرم محملی بستروں پہ بیٹھ کے جنت کے خواب دیکھے جا سکتے ہیں لیکن حقیقی جنت کو پانے کے لیے کوشش عمل محنت کرنی پڑتی ہے زخم پہنچتے تکلیفیں پہنچتی لیکن ہلتے نہ اپنی جگہ سے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری ہی کی علی بن حفظ سے ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ ہم کو حشام بن عروا نے خبر دی کہ ان کے والد نے جنگ یرموک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں چنانچہ انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے رومیوں کے دو کاری زخم شانے پر کھائے درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا اور وہاں نے کہا یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد بھی یعنی بچپن میں میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا الباساؤ کون سی چیز ہے جو انسان کو پلٹنے نہیں دیتی ایمان کمٹمنٹ یقین دنیا میں کسی چیز کو پانے کا یقین ہوتا ہے نا تو بڑی بڑی قیمت بھی دیتے ہیں مشکل میں پڑتے ہیں لیکن اس چیز کو لے لیتے ہیں اللہ اکبر ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خالد بن نبی خالد نے قیس بن نبی حازم سے کہا کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے اللہ کے نبی وسلم کی جنگ عہد میں حفاظت کی تھی کہ وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا یعنی جب دشمنوں کے تیر آتے تو یہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے شیلڈز نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس کہ ان کے ہاتھ میں تیر کھپتے اور وہ ہاتھ پورا بیکار ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے دفاع میں یہی لوگ ہیں اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار اپنے ہاتھوں پہ زخم کھا لیتے تھے لیکن اللہ کے سلم پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے جنت کے طلبگار رب کو سب کچھ دینے والے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے ہی پاس رکھ لیجئے اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجیے حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کیا صحیح بخاری کی یہ روایت ہے یعنی انہوں نے خریدا تھا آج کے دور میں ایسی جیسے کوئی گاڑی خریدے بڑی سی کوئی لینڈ کروزر اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دے فائدہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا کیونکہ وہ تو جنت کے راہی تھے اور مجھے بڑا رشک آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ رضی اللہ عنہ میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے بلال کو آزاد کروا کے ان کی ساری زندگی کی نیکیوں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا حصہ ڈلوا دیا ایک ایک نیکی ابو بکر کے کھاتے میں جائے گی سبب بنے دوسرے کو اللہ کی طرف لانے میں دوسرے کے اسلام کی طرف ایسے لوگوں کے لیے پھر جنتوں میں وہ باتیں بہت ہوں گی یاد رکھیے کہ جنت کے طلبگاروں کو ایک اور قیمت بھی چکانی پڑتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اپنے پیٹ کو ان لقموں سے بچانا پڑتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ہوں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا اور ابو بکر صدیق اپنی ضرورت میں استعمال کرتے تھے ایک دن وہ غلام کو چیز لایا اور ابو بکر صدیق نے بھی اس میں سے کھا لیا پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی کمائی ہے آپ نے پوچھا کیسی ہے اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی یعنی کہانت ہوتی نا اسٹرانومی جیسے ستاروں کو دے کے نجوم والی کیفیت لوگ جو پامسٹری ٹائپ کی چیز حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی میں نے صرف اسے دھوکا دیا تھا لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت مجھ کو یہ چیز دی تھی آپ کھا بھی چکے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں کہہ کر کے نکال ڈالی اللہ اکبر شبے میں تھا چلا گیا کھانے سے پہلے نہیں پتا تھا کیا ہے بعد میں پتا چلا کہہ کر دی کیوں کہ پیٹ ہو صدیق کے اکبر کا اور لکمے جائیں رب کی نافرمانی کے یہ ممکن نہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو جنت کی طلب رکھنے میں سچے تھے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کیا ہم نے اپنے بچوں کو جنت کی طلب رکھی ان کے دلوں میں تڑپ رکھی اس دور کا تو بچہ بچہ جنت کا متمنی تھا اور چاہتا تھا ہر اس کو راستے سے ہٹا دیں کہ جو اللہ کے نفس وسلم کو تکلیف دیتا ہے ابو جاہل کا نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا اللہ کے نفس وسلم کا دشمن اللہ کا دشمن کیا آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جاہل ہے اور یہ موسا کے فرعون سے زیادہ شدید ہے اس کو کس نے مارا دو بچوں نے معوض اور معاذ افرا کے بیٹے تھے قسمیں کھا کے آئے تھے کہ میں ان کو ماروں گا وہ کہتا تھا میں ماروں گا وہ کون سی مائیں تھیں جو ایسی تربیت کرتی تھیں آج اس امت کو ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ جنت کی تمنا نہ رکھی تو نہ جانے کل کے دور میں تو لوگ شاید اس جنت کا انکار ہی نہ کرنے لگ جائیں ایک صحابی تھے جنگ کا میدان ہے اللہ کے نبِ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر میں آج مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا پھر انہوں نے کھجوریں پھینک دیں جو ان کے ہاتھ میں تھیں اور میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں کھجوریں کھانے میں اپنا وقت لگاؤں اور جنت میری منتظر ہے ایسے ہی لوگ تھے کہ مست ہو مت ودر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سارے غریب لوگ ہوتے تھے نہیں میں آپ کو ایک بہت دولت مند شخص کی کہانی بھی سنانا چاہتی ہوں صحیح بخاری ہی کی روایت ہے جس میں یعنی ان کا واقعہ آتا ہے اور میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا سکتی ہوں بن عمیر لاڈلے تھے دولت مند تھے کفر پہ تھے جب اپنے گھر سے پہن اوڑھ کے نکلتے سواری پہ بیٹھ کے تو لوگ ان کو دیکھتے لیکن جب ان کی موت آئی تو حال کیا تھا کہ سر پہ کفن ڈالتے تو پاؤں کھلنے لگتے پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا پھر آپ نے فرمایا کہ سر کو چھپا دو اور پاؤں پر اصغر خاص ڈال دو دنیا میں پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑنے والے اللہ ان کی قدر دانیاں کرتا ہے قیامت تک کے لیے ان کے واقعات کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو بات کیا ہے کہ جنت اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جنت ملے گی جب جنت پائیں گے اور جس کو جنت کھلی آنکھوں سے دکھتی ہے نا تو موت کے وقت تیر بھی لگتے ہیں نا تو آواز یہی نکلتی ہے فستو و رب القعبہ میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم ایسے بھی ایک ساتھی تھے کہ دشمنوں نے بڑی اذیت سے مارا لیکن اللہ کے راستے میں جو موت آتی ہے وہ اصل میں اس کی ملاقات کی تیاری ہوتی ہے اس جنت کے دروازے کھلتے ہیں ایسے ہی لوگ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہماری آج کامیابیوں کے کیا معیار ہیں ہم آج کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں ہم آج اس دنیا کی عیش اور عشرت کو سب کچھ کہنے والے اللہ کے نفس و سلم اسی موقع پہ جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں خندق کھو رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت سردی ہے صبح کے وقت میں خندق کھد رہی ہے ان کے پاس غلام نہیں تھے خود کام کرتے اللہ کے نفس و سلم نے جب اپنے ساتھیوں کو اس طرح کام کرتے دیکھا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی ان کی ہمت بندھائی اللہم ان العیش عیش الاخرہ اے اللہ عیش زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے اے اللہ اور مہاجرین کی مغفرت فرما اپنے جوش دلایا کتنا پیارا طریقہ تھا آپ کو کام کرانے کا کام کرنے والوں کی ہمتیں بناتے ہیں پھر انہوں نے بھی جواب میں دعا دی اپنے اقرار کو دہرایا کہ نحن الزین ابا یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الجہادی ما بقینہ ابدا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کے لیے بیت کی جب تک ہماری جان میں جان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو بیٹھ کے صرف تسبیح کے اوپر اللہ کے نعرے لگانے والے یا تسبیحات پڑھ کے سوچیں کہ جنت مل جائے گی عملی جنت چاہیے تھی ان لوگوں کو غزب خندق ہی کے موقع پہ مٹی کو اٹھا اٹھا کے لوگ اپنی کمروں پہ رکھ رہے تھے سروں پہ رکھ رہے تھے آپ کا اپنا پیٹ مبارک مٹی سے اٹا ہوا تھا ایسے لوگ ہی ام حسب تمن تدخل الجنہ اس سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا ہم نے تو قربانیاں کر کے دکھا دیں کہ ہمیں جو جنت چاہیے وہ پانے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار ہیں کتنی خوشی سے دین کا کام کرتے تھے ہم تو مرتے دم تک اسی کام پہ رہیں گے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اتنی بھوک تھی اس وقت بھی ایک تو بھوک ایک سردی ایک خوف ٹینشن دشمن آنے والا ہے آج تو لگتا ہے کہ اسلام کا نام مٹ جائے گا سارے گروہ مل کے آئے تھے ایک نہیں ساری سپر پاورز مل کے آ گئی تھیں آؤ آج ان کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ نختے لوگ خندقیں کھود رہے ہیں اور بھوک ہے کھانا نہیں کسی کو فکر نہیں کہ لاؤ کچھ کھانا پکا لوں مشن تھا نا کام سے محبت تھی بھوک سہنی پڑتی ہے کام کرنے والوں کو یاد رکھیے کہ جنت کو پانے والے ایک نارمل زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے آرام پسند نہیں ہوتے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص مٹھی بھر جو لے آتا اور لوگ اسی کو تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ایسا تیل لے آتے جس کا ذائقہ بدل چکا ہوتا اس کو ملا کے ان جونگ کے اندر کھلا دیا جاتا وہ بھوکے ہوتے تھے یہ کھانا ان کے حلق میں چپک جاتا اس میں بدبو ہوتی تھی لیکن وہ کھا لیتے تھے ان کو بھی بھوک لگتی تھی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی ان کی بھی زبان ٹیسٹ کانشیس تھی ان کا بھی دل کرتا تھا ہر دن نئی چیز ملے لیکن ایک ہی لگن ہے نا کہ جنت چاہیے ہم اس جنت کو پانا چاہتے ہیں سوچ کا فرق ہے صرف عمل خود بہت بدل جاتے ہیں جب دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے عمل کرتے ہیں نا کوئی آسانی سے تھوڑی مل جاتی ہے یہ دنیا بھی کتنی محنت کرتے ہیں تو ملتی ہے لیکن جس کی سوچ بدلی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو کروں یہی چھوڑ جاؤں کل مر گئی کچھ بھی نہیں ساتھ چلو میں وہاں گھر بناتی ہوں جہاں میرے ساتھ رہے گا دیارے غیر میں گھر کیوں نہیں بناتے کیوں کہ پتہ نہیں کب جانا پڑے چلو جہاں رہنے وہیں بنائیں گے اصل بات ہے سوچ بدلنے کی صحیح بخاری کی ایک روایت ابو مسل اشری سے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے نکلے ہم چھ ساتھی تھے اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے یعنی پیدل طویل اور پرمشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے ناہن بھی جھڑ گئے چنانچہ ہم قدموں پر کپڑے کی پٹی باندھ کر چل رہے ہوتے پٹیاں باندھتے بینڈیج لگا لیتے لیکن روکے نہیں عذر نہیں دیا سوری ہم نہیں کر سکتے اب اب حالات سازگار نہیں رہے ممکن نہیں رہا چلو کرنا جو کریں ہم جا رہے ہیں پیچھے نہیں مشن مقصد وہ جنت دکھتی تھی آنکھوں کے سامنے ان پٹیوں کے باندھنے کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات و رقا پڑا پٹیوں والی جنگ بینڈیج والی جنگ اللہ اکبر کیا خیال ہے اب بھی کوئی ہم میں سے کہے گا کہ آج کل مسلمانوں کے حالات خراب ہیں آزمائے جا رہے ہیں بڑی مشکلیں ہیں چھوڑو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شرم آتی ہے ہم اگر اپنا موازنہ کریں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ ہم سب اس گھر میں جائیں جو اس نے ہم سب کے لیے بسایا محنت کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں فائدہ ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں اب دیکھیے کہ بچہ ہے نا ہر بات سے بھاگتا ہے نہانے سے بھاگے گا کھانے سے بھاگے گا ماں زبردستی کرواتی ہے کیوں کہ اس کو پتہ ہے اس کے حق میں اچھا ہے اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو بعض دفعہ مشکل حالات میں ڈالتا ہے پیو کڑوی دوا صحت ہوگی اس سے بعض دفعہ دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں کہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں بعض دفعہ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے تزکیہ کرتا ہے انسان کا دو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو آزمایا جاتا ہے کیونکہ اس میں مست ہم بہساؤ بد در راؤ کی بات ہوئی نا ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے انسان نہ بن جاتا ہے رجوع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ مشکلیں ڈالتا ہے تاکہ پلٹ آؤ اسی دنیا میں آ جاؤ اور بعض تکلیفیں آتی ہیں درجات کی بلندی کے لیے کوئی بندہ رب کو اچھا لگنے لگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے اور بلند کرنا چاہتا ہے پھر اس پہ مشکلیں ڈالتا ہے تو پہلی تکلیفوں کی قسم اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے نہ شکریوں کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ مشکلیں ڈالتا ہے تاکہ آ جاؤ میری طرف پلٹ آؤ منا لو مجھے اور دوسری یہ ہے کہ اور درجے بلند کو پہلے ہی اچھے تھے اب اور اچھے لگنے لگے آپ کہتے ہیں فلاں تو اتنے نہیں کہ ان پہ مشکلیں کیوں آتی ہیں اس لیے کہ اللہ ان کو اور اچھا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے اپنے لیے پوچھتے ہیں کیا میں واقعی جنت میں جانا چاہتی ہوں کیا میرے دل میں اس کی تمنا ہے تو پھر ایک دفعہ محبت سے تلاوت سنیے اس آیت کی اور کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کریں اپنے ساتھ کہ میں نے اس جنت کو پانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اللہ کی مدد بھی انسانوں کو اسی وقت آتی ہے جب انسان مصیبتوں کو برداشت کر لیں اور جب وہ ثابت قدم رہیں اور مصیبتوں کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہم نے ہر حال میں تیرے دین پہ قائم رہنا ہے اور تیری اس جنت کو پانے کی تمنا کرنی ہے آئیے تلاوت سنتے ہیں اس ایک آیت کی أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب